ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا